حضرت عروا بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک خیر باندھ دی گئی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو چھیاسی